السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبینصین و الحمد اللہ رب العالمین وسلاۃ وسلم و اشرف الانبیاء والمرسلین المبوث و رحمۃ للعالمین نبینا محمد وعلى و وعلى و علاصہ ومن طبعهم بإحسان عمب يوم الدین الماباد بعد معزز وسام عین صلیٰ محرم چودہ سو بیالیس ہجری موافق دو ستمبر دو ہزار بیس یمام کعبہ فضرت الشیخ الرحمٰن سدیس حافظ اللہ نے جو خطبہ دیا وہ خطبہ وقت کے لحاظ سے بڑا ہی بلیغ و فصیح بڑا ہی جامع اور معنی خطبہ تھا لیکن آج سوشل میڈیا پر اس خطبے کے خلاف سبائیوں کا ایک ٹولہ واویلا ہنگامہ شور شرابہ مچا رہا ہے پورا خارجیوں رافضیوں اور اعتزال پرستوں کا ایک جتھا میدان کے اندر کود پڑا ہے جو امام حرم شیخ سدے شافظ اللہ کے خلاف بیان بازیاں گستاخیاں اور الزام تراشیاں اور ان کے خلاف بدگمانیاں پھیلا رہا ہے پھر اسی ذریعے مملت سعودی عرب کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے الزام اور بہتان کا تومار اور پہاڑ کھڑا کیا جا رہا ہے حالانکہ شیخ سدے سافد اللہ نے خطبے کے اندر جو بات کہی ہے وہ کتاب و سنت ہی کے موافق ہے اور اس میں انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو کتاب و سنت کے خلاف ہو ان کا خطبہ یوٹیوب پر موجود ہے میں ہر عادل اور منصف سے گزارش کرتا ہوں کہ براہ راست شیخ محترم کے خطبے کو سنیں الحمدللہ اس کا اردو میں بھی ترجمہ کیا گیا ہے اور وہ بھی یوٹیوب پر موجود ہے تحریر میں بھی اور اس طریقے سے آواز کی شکل میں بھی موجود ہے میں سب سے گزارش کروں گا کہ ادھر ادھر کی باتیں سننے کے بجائے آپ براہ راست شیخ محترم کے خطبے کو سنیں حقیقت خود بخود آشکار اور واضح ہو جائے گی انہوں نے خطبے کے اندر جو باتیں بیان کی ہیں میں اختصار کے ساتھ چند جملوں میں آپ کے ساتھ نکات کی شکل میں بیان کر دوں کہ انہوں نے سب سے پہلے توحید کی اہمیت و فضیلت بیان کی اور یہ فرمایا کہ حالات کتنے ہی ناسازگار کیوں نہ ہو جائیں حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں توحید کے خلاف سودے بازی نہیں ہو سکتی مائز نہیں ہو سکتا کیونکہ توحید یہ اصل ہے یہ اساس اور بنیاد ہے یہ اس کے خلاف کبھی بھی سودے بازی نہیں ہو سکتی اس طریقے سے شرک کے ذرائع اور جو اسباب ہیں ان پر گفتگو گفتگو کی توسل قبر پرستی مزار پرستی اولیاء پرستی کی کھل کر کے تردید کی اور مکہ کے جو مشرقین تھے ان کا جو شرک تھا اس شرک کو کتاب و سنت کی روشنی میں لوگوں کے سامنے انہوں نے بیان کیا اس کے بعد ولا اور برا کا جو صحیح مفہوم ہے اہل سنت اور جماعت سلب صالحین کے عقیدے اور منہج پر چلنے والے لوگوں اور علماء کے ہاں اس کو انہوں نے بیان کیا کتاب اللہ اور سنت رسول اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کی روشنی میں اور یہ بتایا کہ اولا اور برا ایک عقیدے کا مسئلہ ہے یہ اعتقادی مسئلہ ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان کسی کے سامنے حسن و اخلاق سے پیش نہ آئے یہ عقیدہ ولا اور برا کا عقیدہ انسان کو حسن اخلاق سے پیش آنے سے مانے نہیں ہے یہ ولا اور برا کا عقیدہ دل سے متعلق ہے آپ کسی کو دل میں برا جانے لیکن جب اس کے ساتھ آپ کا معاملہ ہو تو اس نے اخلاق کی بنا پر معاملہ ہو اچھا معاملہ کرے آپ اور انہوں نے شیخ محترم نے امام کعبہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سیرت کے بہت سارے واقعات بھی پیش کیے دلائل پیش کیے اور اس کے بعد تکفیر اور تفجیر اور جذباتیت آج جو نوجوانوں کے اندر آ گئی ہے ان تمام چیزوں سے انہوں نے منع کیا اور اس کے نقصانات سے لوگوں کو آگاہ کیا اور پھر دوسرے خطبے کے اندر فلسطین کا بطور خاص ذکر کیا اور کہا کہ ایسا موضوع ہے اتنا بڑا اور حساس موضوع ہے جسے کبھی نہیں بھلایا جا سکتا اور دعا بھی کی فلسطینیوں کے لیے فلسطین کی آزادی اور رہائی کے لیے بیت المقدس کی آزادی اور بازیابی اور رہائی کے لیے انہوں نے دعا کی اور اس طریقے سے دنیا کے سارے مسلم سربراہوں کو خطاب کیا اور کتاب و سنت کی تحقیم پر ابھارا اور ان کے لیے دعا بھی کی یہ مختصر طور پر نکات کی شکل میں میں نے آپ کے سامنے شیخ محترم کا خطبہ بیان کیا آپ خود محسوس کریں کہ اس خطبے کے اندر انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے جو آج اس خطبے کو لے کر کے سوائیوں کا ٹولہ جو واویلا اور طوفان بدتمیزی مچا رہا ہے کوئی ایسی بات انہوں نے اس خطبے کے اندر نہیں کہی ہے اور کوئی نئی بات بھی نہیں کہی ہے اور یہ باتیں تو ہمیشہ کہتے رہتے ہیں اور ہر امام اور ہر خطیب اسلام کی رواداری کو اور حسن اخلاق کو حسن معاملہ کو ہمیشہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہتا ہے وہی بات انہوں نے بیان کی یہ بات انہوں نے ایک بار نہیں دسیوں بار حرمین شریفین سے سعودی عرب سے دنیا کی تمام مساجد سے تمام علماء کی طرف سے اسلام کی جو رواداری ہے اور اسلام جو حسن اخلاق کی اپنے ساتھ غیروں کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ جس حسن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے وہ بات ہمیشہ بیان کی جاتی ہے اور وہی بات وقت کے تناظر میں حالات انہوں لوگوں کے سامنے بیان کیا اور اسی بات کو لے کر کے یہ سبائی اور خارجیوں کا ٹولہ چڑ گیا اور اسے یہ سمجھتا ہے کہ یہ اسرائیل کو قبول کرنے کے لیے راستہ ہموار کرنے کا کی, کی پیش رفت سے تعبیر کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ راستہ ہموار کیا جا رہا ہے خاص طور سے ولا اور برا کے مفہوم کو انہوں نے جو واضح کیا اس اس مسئلے کو لے کر کے سب سے زیادہ طوفان بدتمیزی مچایا جا رہا ہے حالانکہ سعودی عرب کا موقف واضح ہے صاف شفاف ہے سعودی عرب کے حکمراں خادم الحرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز حفظ اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے اور ہمیشہ اس بات کا یادہ کرتے رہتے ہیں کہ اسرائیل سے ہمارے تعلقات کبھی بھی اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتے جب تک کہ اسرائیل مملکت جب جب تک اسرائیل فلسطین کو آزاد ریاست اور ملک تسلیم نہ کر لے اور سن انیس سو سکسٹی سیون کے اندر جنگ ہوئی تھی اس جنگ کے اندر جن زمینوں پر اور جن علاقوں پر اس نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے جب تک مکمل طور سے اسے انخلا نہیں کرے گا اس وقت تک اس کے ساتھ ہماری بات چیت نہیں ہو سکتی اور نہ اس کے ساتھ ہمارے کوئی تعلقات قائم ہو سکتے اتنا واضح اور صاف و شفاف موقف ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ ساری باتیں ان سبائی ٹولوں کو سمجھ میں نہیں آتی اور بے شرمی کی انتہا ہو گئی جہالت اور بے شرمی کی ہر دھرمی کی اناج اور سرکشی کی انتہا ہو گئی کہ یہ جس ٹولے کی طرف سے آج ہنگامہ آرائی کی جا رہی ہے اس ٹولے کے سربراہوں نے اور اس ٹولے کے حکمرانوں نے اور پیشواؤں نے تو بہت پہلے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے ترکیا نے اور ایران یہ دونوں ایسے ممالک ہیں جنہوں نے سب سے پہلے پہلے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور سال سال گزر گئے اسرائیل کو تسلیم کرنے پر اور خربوں ڈالر کی تجارت ہوتی ان دونوں کے درمیان ہر ملک میں ایک دوسرے کے سفیر ہیں تجارت ہوتی ہے اور اس طریقے سے اکثر میدانوں کے اندر ایک دوسرے کا تعاون کر کیا جاتا ہے یہ وہ ٹولہ ہے جس ٹولے کے سربراہوں نے سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کر لیا آج ان کی طرف سے یہ یہ واویلا اور ہنگامہ اور یہ شور و شرابہ اور یہ چیخو پکار کی جا رہی ہے کتنی بے شرمی اور ہر دھرمی کی بات ہے کیا آپ لوگوں نے نہیں سنا کیا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ترکیا نے کیا کہا تھا کہ عرب امارات سے اپنے سفیر کو واپس کر لے گا جبکہ خود ترکیا کا سفیر اسرائیل کے اندر ہے اور اسرائیل کا سفیر ترکیا کے اندر موجود ہے اور ہزاروں خربوں ڈالر کی تجارت سالانہ دونوں ملکوں کے درمیان ہوتی ہے ایران کا بھی یہی معاملہ یہ کس قدر حماقت اور کس قدر یہ بے شرمی اور اس طریقے سے کس قدر یہ ہر دھرمی کی بات کی جا رہی ہے اور یہ ایسی میرے بھائیوں جب مملکت سعودی عرب کے اندر لڑکیوں کے لیے ڈرائیونگ لائسنس جاری کیا گیا اور اس کے تعلق سے سب سے زیادہ لوگوں نے مچایا تھا جن کے ہاں عورتوں کی سربراہی جائز ہے مملک سعودی عرب نے گاڑی چلانے کا کا لائسنس کی اجازت دی تھی لیکن ان لوگوں نے سب سے زیادہ وابلہ مچایا تھا شور ہنگامہ کیا تھا انہی خارجیوں کے ٹولوں نے جن کے ملکوں کے اندر یا جن کے یہاں عورتوں کی سربراہی جائز ہے عورت کسی ملک کی حکمراں ہو سکتی ہے صدر ہو سکتی ہے وزیر اعظم یا ملک کی نگہبان اور حکمراں ہو سکتی ہے سب سے زیادہ انہی لوگوں کی طرف سے واویلا مچایا گیا تھا آج بھی وہی معاملہ ہے کہ سب سے زیادہ وہی لوگ واویلا مچا رہے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ پہلے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کر رکھے کتنی حیرانگی کی بات ہے کتنے بڑے افسوس کی بات ہے یہ بے شرموں کی ٹولہ کا ٹولہ ہے یہ بے شرم لوگ ہیں جنہیں جنہیں شرم نہیں آتی افسوس کرنے کا مقام ہے میرے بھائیوں یہ سارے حقائق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے مملکت سعودی عرب الحمد کتاب و سنت کی مملکت ہے صحابہ سے محبت کی تعلیم دی جاتی ہے ائمہ کرام بزرگان دین سے محبت کی تعلیم دی جاتی ہے توحید و سنت کی مملکت ہے یہاں پر الحمد حدود کا نفاذ ہے پساس کا نفاذ ہے یہاں اگر حاکم وقت کے خاندان سے بھی اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اسے بھی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا اس سے پہلے کتنے اس طریقے سے واقعات پیش آئے الحمد للہ مملک سعودی عرب ہے اس کا دفاع کتاب و سنت کا دفاع ہے صحابہ کا دفاع ہے توحید و سنت کا قرآن و سنت کا دفاع ہے اور ہمارے جو بزرگان اور علماء اور سلب صالحین گزرے ہیں ان کا دفاع یہ حق ہے اور حق کا دفاع کرنا ہر انسان کے لیے ہر اس مسلمان کے لیے ضروری ہے جو اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان سمجھتا ہے آج یہ جو ٹولہ ہے جو سعودی عرب کے خلاف ہنگامہ کر رہا ہے اس ٹولے کی سربراہی سید سلمان ندوی کر رہا ہے اور ہمیشہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ فوراً وہ یوٹیوب پر اور اس طریقے سے اپنے بیانات درج کراتا ہے سید سلمان ندوی اور میں تو سمجھتا ہوں کہ سید سلمان ندوی کا آج وہی کردار ہے وہی کردار ادا کر رہا جو ابو لہب نے کردار ادا کیا تھا جب اللہ رب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبوس کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید کی حسن اخلاق کی اصل رحمی کی اور مہمان نوازی کی اور اس طریقے سے اچھی اچھی چیزوں کی طرف لوگوں کی دعوت دے رہے تھے اور بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع کر رہے تھے یہ ساری خوبیاں اسے نظر نہیں آتی تھی اور وہ آپ کے پیچھے بھی چلتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ یہ میرا بھتیجا ہے اس کی بات کو نہ مانو وہی کردار آج ابو لہ یہی کردار آج سید سلمان ندوی ادا کر رہے ہیں اسے کتاب و سنت اور مملکت سعودی عرب کی خوبیاں اچھائیاں نظر نہیں آ رہی ہیں جیسے ابو لہب کو نظر نہیں آتی تھی کیونکہ یہاں توحید کی دعوت دی جا رہی ہے اور پوری دنیا کے اندر الحمد للہ توحید سنت کی بالادستی کے لیے یہاں کے لوگ یہاں کے حکمراں سارے لوگ اپنی دولت کو صرف کر رہے ہیں اور خرچ کر رہے ہیں الحمد اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے یہ ساری خوبیاں اچھائیاں ان کو نظر نہیں آتی اور وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی بات کہتا ہوں تو ہمارے خلاف لال رومال پہن کر کے لوگ مملتے سعودی عرب کا دفاع کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں یہ لوگ سعودی عرب کے چھچڑے کھاتے ہیں اور اس طریقے سے پلتے اور بڑھتے ہیں اس لیے لوگ ان کی طرف سے دفاع کرتے ہیں الحمدللہ ہمیں اقرار ہے اور ہمیں فقر ہے کہ ہم اس مملکت کا دفاع کر رہے ہیں جہاں پر شرک نہیں ہے جہاں پر بازار پرستی قبر پرستی نہیں ہے جہاں پر صحابہ کتاب و سنت سے محبت کی تعلیم دی جاتی ہے جہاں سے پوری دنیا کے اندر علماء اور دعات بھیجے جاتے ہیں الحمد اور پوری دنیا کے اندر مدارس اور مساجد کی مساجد کی تعمیر کی جاتی ہے اور کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے الحمد انہوں نے جو اللہ نے دولت دی ہے اس پوری دولت کو کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے وہ استعمال کرتے الحمد للہ ہم اقرار کرتے ہیں برمنا اعتراف کرتے ہیں اور ہمیں فخر ہے اس بات پر یہ ہمارے لیے شہادت کی بات ہے یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے لیکن میں سید سلمان ندوی سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تمہارے اندر ہمت ہے کہ تم اس بات کا اقرار کر سکو کہ تم اس بات کا اقرار اعتراف کر سکو کہ تم رافضیت کے ترجمان اور خارجیت کے تم پیشوا بنے ہوئے ہو اور اس طریقے سے تم رافضیت اور خارجیت کے پھینکے ہوئی ہڈیوں پر زندگی گزارتے ہو ان کی چوسی ہوئی ہڈیوں پر تم زندگی گزارتے ہو اور اس طریقے سے ان کے پھینکے ہوئے چھچڑے پر تم زندگی گزارتے ہو کیا تمہارے اندر ہے جرات کہ تم اعتراف کر سکو تم ہر کسی اعتراف نہیں کر سکتے ہم تم ایسے لوگوں کے ترجمان ہو جہاں صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں ابو بکر عمر عثمان کو گالیاں دی جاتی ہیں عشر مبشرہ کو جہنمی اور ملعون قرار دیا جاتا ہے اور تف ہے تم اتنے بےغیر شخص ہو اپنے آپ کو تو یہ کہتے ہو کہ میں اہل بیت میں سے ہوں اور اہل بیت میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواد متحرات ہیں آج انہیں ازواد متحرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر یہ سبائی ٹولہ یہ رافضی ان پر الزام تراشی کرتے ہیں ان پر زانیہ کے انہیں انہیں زانیہ سمجھتے ہیں کیا تمہارے اندر ہمت ہے کہ تم ان سے بائکاٹ کا اعلان کر سکو ہرگز نہیں کر سکتے کیونکہ تم ان کے پھینکے ہوئے سکوں پر جیتے ہو اور زندگی گزارتے ہو ان کے چھیچڑوں پر زندگی گزارتے ہو تم اور ان کی پھینکی ہوئی چوسی ہڈیوں پر تم زندگی گزارتے ہو اسے تمہارے اندر اتنی جرات رہی ہے کہ تم کہہ سکو کہ میں کہ ہم ہم ہم اس سے برات کا ایران کرتے ہیں ایک لفظ نہیں بول سکتے کیا ایران خلافت راشدہ قائم ہے وہاں پر کیا ایران کے اندر جرم نہیں ہوتا ترکیا کے اندر جرم نہیں ہوتا کیا وہاں پر غلط کام نہیں ہوتے وہ چیزیں تمہیں نظر نہیں آتی ایک لفظ تمہارا ان کے خلاف نہیں نکلتا ہے کیا وہ خلافت راشدہ ان ملکوں کے اندر قائم ہے کیا یہ سمجھتے ہو کہ وہاں خلافت راستہ قائم ہے حیرانگی کی بات ہے آل بیت کی طرف اپنی نسبت کرتے ہو اور اسی آل بیت میں سب سے پہلے ازواج متحرات اور ان کے اوپر باقاعدہ الزام تراشیاں انہیں زانیہ تک کہا جاتا ہے آشا رضی اللہ تعالیٰ پر جو پوری دنیا کی ماں ہے صبح و شام صاحب کرام گالیاں دی جاتی ہیں اور اس طریقے سے کافر کہا جاتا ہے جہنمی اور ملون قرار دیا جاتا ہے تم ایسے ملک کے ترجمان ہو ہمیں الحمد فقر فخر ہے ہمیں الحمد للہ شہادت کی بات ہمارے لیے ہمارے لیے شرف کی بات ہے اس لیے بربلا ہم اس کا اعتراف کرتے لیکن تم اس بات کا اعتراف نہیں کر سکتے اس بات کا اعتراف تم ہرکت نہیں کر سکتے تمہاری مثال گندے کیڑے کے طریقے سے ہے جس گندے کیڑے کو خوشبو نظر نہیں آتی اچھی اور پاکیزہ جگہ نظر نہیں آتی وہ صرف گندگی پر جاتا ہے وہی مثال تمہاری بھی ہے وہی مثال تمہاری ہے انسان کی عزت اپنے ہاتھ کے اندر ہوتی ہے تم نے اپنی عزت خود گما دی ہے اور تمہاری مثال پرانی آیت کی روشنی میں یہ ہو گئی ہے کہ مسئل ہماری حمل الشفارا یا اس طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ مسئل القلب ان تحمل علیہ الحس اور تترکو الحس اور اللہ نے فرمایا کہ عدل اللہ عد اللہ عد اللہ اللہ علی علم کہ اللہ رب العالمین علم ہوتے ہوئے تم صحیح راستے سے بھٹک گئے گمراہ علم ہوتے ہوئے بھی آج تم احقاق باطل اور ابتال حق کا فریدہ انجام دے رہے ہو باللہ من ذالک کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کتنے بڑے یہ افسوس کی بات ہے تو یہ سب سے زیادہ آج اس ٹولے کی جو سربراہی کر رہا ہے سید سلمان ندوی ہمیشہ خطبوں کے اندر اپنے بیانات کے اندر مملکت سعودی عرب کے خلاف لوگوں کو ابھارتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آل سعود کی حکومت کو ہرمین شریفین سے نکال کر کے پھینک دے یہ مملکت سعودی عرب ہے الحمد للہ شہادت ان کی یہاں موجود ہے شہادت سے بنا ہوا یہ ملک ہے الحمد دو دو مرتبہ ان کی حکومت کو ختم کیا تمہارے جیسے سوچ اور فکر رکھنے والے لوگوں نے اور سبائیوں نے اور خارجیوں اور رافضیوں نے اور صوفیوں نے اور قبر پرستوں نے اور ظالموں نے ان کی دو دو مرتبہ حکومت ختم کی لیکن الحمد اس سے زیادہ طاقت اور شان و شوکت کے ساتھ ابھر کر کے آئے الحمد اس سے پہلے دو دو مرتبہ سب سے زیادہ پرانی اگر حکومت ہے دوری دنیا کے اندر سعودی عرب کی حکومت ہے آل سعود کی حکومت ہے سعود بھی سعد سے بنا ہوا ہے سعودیہ بھی سعد سے بنا ہوا ہے اور سعد کے معنی سعد مندی کے ہوتے ہیں الحمد اللہ کا کرم ہے اللہ کی مدد آتی ہے یہاں پر اس لیے اس سے تم سے پہلے بھی لوگ بدمائیں کرتے چلے گئے ایک صاحب تھے ڈاکٹر اسرار صاحب اربوں کے خلاف بدوائیں کرتے رہے خاص طور سعودی عرب کی ہلاکت کی بدوا کرتے رہے خود ہلاک ہو گئے دنیا سے چلے گئے اور الحمد سعودی عرب قائم ہے اور قیامت کے آخری ثبوت تک قائم رہے گا تم ایسے ملک کی مذمت کرتے ہو جو قابل تعریف ہے وہی کہا تھا حضرت حسان بن ثابت نے کہ تم محمد کی مذمت کرتے ہو جبکہ وہ محمد ہیں قابل تعریف ہیں تم مذمت بیان کرتے ہو مملت سعودی عرب کی جن کی جن کی زندگی میں شہادت ہے جس ملک کے لیے شہادت ہے ہر محنت شریفین ہے جہاں پر توحید سنت ہے اور جو قابل تعریف لوگ ہیں قابل شہادت لوگ ہیں یہاں کے حکمراں بھی یہاں کے لوگ بھی یہاں کے عوام بھی یہاں کے سارے لوگ بھی جو قابل شہادت ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مدد آتی ہے تم ان کی مذمت بیان کرتے ہو جبکہ ان کی مذمت ہو ہی نہیں سکتی ہے یہ مملکت سعودی عرب ہے الحمدللہ للہ یہ مملکت سعودی عرب ہے لہذا یہ سلمان ندوی نئی نئی اصطلاح لے کر کے دنیا کے اندر آتا ہے ابھی ناوز باللہ ایک نئی بات منافقین کو صحابہ کرام کی لسٹ میں شمار کر رہا ہے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شاید اسے عربی زبان آتی ہے لیکن عربی زبان سے بھی نہ بلد اور نہ واقف نہیں معلوم کہ صحابہ کی اصطلاح شرعی اصطلاح ہے صحابہ کہتے ہی ان لوگوں کو صحابہ کہا ہی جاتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کیے ہوں اور ایمان کی حالت میں جن کی وفات ہوئی انہیں کو صحابہ کہا جاتا یہ منافقوں کو عبداللہ بن بن سلول کو صحابہ کہہ رہا کوئی بعید نہیں ہے کہ ابو جہل کو بھی صحابی کہہ دے ابو لہب کو بھی صحابی کہہ دے ابو طالب کو بھی صحابی کہہ دے کوئی بعید نہیں ہے اور رافضیوں کی ہاں تو ابو طالب کے لیے رحمت کی دعائیں کی جاتی ہیں ترزی کی دعائیں کی جاتی ہیں جبکہ صحابہ کے لیے ابو بکر و عمر عثمان کے لیے عشر مبشرہ کے لیے عائشہ اور اس طریقے سے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے لیے تبرہ کی مجلس منعقد کی جاتی ہیں ان پر لانتیں بھیج جاتی ہیں اور ابو طالب جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا باقاعدہ ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں کوئی بعید نہیں ہے انہی کے نقش قدم پر چل رہا ہے انہیں کی انہیں کی ترجمانی کر رہا ہے اسے کوئی بعید نہیں کہ ابو لہب ابو جہل بھی ان کی ڈکشنری کے اندر ان کی اصلاح کے اندر وہ بھی صحابی ہو جائے ایسی بات اس شخص نے کہی کہ چودہ سو پندرہ سال کا عرصہ گزر گیا کسی نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی اللہ تعالیٰ اسے ہدایت ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شاید علم ہے اور اس طریقے سے عربی زبان جانتا اور سمجھتا ہے لیکن واضح ہو گیا کہ اسے لغت اور شریعت کی اصطلاحات کے اندر کوئی فرق نہیں ہے یہ نہیں سمجھتا ہے کہ شریعت اور لغت کے اندر کیا فرق ہے ایک لغوی اصطلاح اور شرعی اصطلاح ہوتی ہے اور جب صحابہ کہا جاتا ہے اسے شرعی اصطلاح مراد ہوتی ہے اتنا بھی جاہر شخص کو نہیں معلوم پڑھا لکھا جاہر انسان اگر دیکھنا سید سلمان ندوی کو دیکھ لو حیران کی ہوتی ہے میرے بھائیوں اس قدر خیانت اور اس قدر حسد اور اس قدر اعنات اور سرکشی اور اس طریقے سے کینا اور کپٹ اس کے دل کے اندر سعودی عرب کے خلاف بیٹھ گیا بیٹھا ہوا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے حد ہو گئی میرے بھائیوں اور ایک صاحب نے بھیجا اور کہا کہ مملک جو شیخ سدیس حفظ اللہ نے جو واقعات پیش کیے ہیں یہ واقعات حالت سلم و امن کے ہیں یہ حالت حرب کے واقعات نہیں ہیں حالانکہ اس جاہل کو بھی نہیں معلوم کہ انہوں نے جو واقعہ پیش کیا ایک مشرقہ عورت کے مشکیزے سے وضو کرنے کا وہ حالت حرب کا واقعہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جنگی مہیم پر نکلے تھے اس کا واقعہ ہے اور کیا نہیں معلوم لوگوں کو کہ خیبر کے میدان میں خیبر میں غزو خیبر میں یہودی عورت نے ہمارے نبی کو دعوت لی تھی اور ہمارے نبی نے اس کی دعوت کو قبول کیا تھا یہ کون سا تھا وقت کیا یہ حالت و امر کا وقت تھا یہ بھی تو لڑائی کا وقت تھا غزو خیبر یہودیوں کے ساتھ جنگ لڑی جا رہی تھی اس جنگ کے دوران آپ نے اس عورت کی یہودی عورت کی دعوت کو قبول کیا اور مکہ جب آپ نے فتح کیا تو حالت حرب ہی کے اندر تھے آپ نے مکہ کے سارے دشمنوں کو معاف کر دیا یہ آپ کا اخلاق تھا اور آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے تو لے مکار میں الاخلاق میری بےحص ہی اس لیے ہوئی ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں لہذا یہ آپ کا مکارم اخلاق تھا یہ آپ کا حسن اخلاق تھا لہذا آج یہ لوگ جو شیخ سدیش حمد اللہ کے خطبے کو جس تناظر میں دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں سراسر زیادتی اور ظلم ہے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے جو کتاب و سنت کے خلاف ہو ہر وہ شخص جو سلب صالحین کے عقید اور منہج پر ہے عربی جانتا اور سمجھتا ہے وہ اس حقیقت سے بخوبی واقف ہے اور خطبہ موجود الحمد للہ آپ لوگ خطبہ سن سکتے ہیں اور اس طریقے اس کو پڑھ سکتے ہیں اس کا ترجمہ اردو کے اندر بھی کر دیا گیا اور آواز کی شکل بھی موجود ہے لہذا یہ آپ خود اس بات کا اندازہ لگا لیں سننے کے بعد اس بات کا خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا قبل اس کے میں اپنی بات کو ختم کروں میں اپنے مسلمان بھائیوں سے اور خاص طور سے ان لوگوں سے جو صلب صالحین کے عقید اور نصب پر چلنے والے ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ لوگوں اے مسلمانوں اے مومن بھائیوں اور اس طریقے سے اے صلب صالحین کے نظر عقیدے پر چلنے والوں اسپنج نہ بنو سوختہ نہ بنو سوختہ سمجھتے ہو نا کہ سوختہ ہر چیز کو جذب کر لیتا ہے پانی بھی شراب بھی خون بھی روشنائی بھی ہر سیال مادے کو چیز کو جذب کر لیتا ہے ایسا مت بنو شیشہ بنو کہ اس پر پانی گرے کوئی بھی چیز گرے اس کے اندر جذب نہ ہو یہ سب لوگوں کی باتیں سن کر کے شک شبہ کے اندر نہ پڑو ٹھوس ایمان پیدا کرو قوت پیدا کرو اور اس طرح کے لوگ حق اور باطل کی جنگ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اور حق اور باطل کی جنگ جنگ ہمیشہ سے رہے گی اس لیے مضبوطی پیدا کرو اپنے ایمان کے اندر اور ہر ایر غیر تو خیرے کی باتوں کو نہ سنا کرو اور اس طریقے سے ان کی باتوں کو سن کر کے تم سعودی عرب کے خلاف اپنے دلوں کے اندر حقد اور عداوت نہ پیدا کرو یہ سب خارجیوں کا ٹولہ ہے سبائیوں کا ٹولہ ہے یہ ان لوگوں کا ٹولہ ہے یہ سید سلمان ندوی کو سب جانتے ہیں کہ ابو بکر بغدادی جو سب سے بڑا ظالم اور شفاق تھا جس نے لاکھوں مسلمانوں کو بے گھر کیا لاکھوں مسلمانوں کے قطر کا ذریعہ بنا اس کے ہاتھ پر بیت کرنے والا مجرم ہے یہ اللہ کا فرمان ہے ولا تر کنو ایر الدین ظلم فتح سکم النار جن لوگوں نے ظلم کیا اس کی طرف رکون نہ کرو اس کی طرف جھکاؤ مت رکھو تمہیں جہنم پکڑ لے گی یہ تو ظالموں کے ہاتھ پر بیعت کر چکا ہے اسے خلیفۃ المسلم سمجھتا تھا یہ اس کا عقیدہ اور اس کا منہج ہے لہذا ایسے آدمی سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں ایسے لوگوں کی باتوں کو نہ سنو یہ وہ لوگ ہیں جو رافضیت کی آواز نکالتے ہیں خارجیت کے یہ لوگ ایجنٹ اور اس کے اور اس کی آواز میں باتیں کرتے ہیں اس لیے اپنوں کو غیروں کو پہچانو اپنوں کی باتوں کو سنو سلب صالحین کے عقید اور میں جو لوگ چلتے ہیں ان کی باتوں کو سنو اور ایسے لوگوں سے بیزاری کا اعلان کرو اور ایسے لوگوں کی باتوں کو ان کے ان کے منہ پر مار دو اور اپنی جوتی کی نوک پر ایسے لوگوں کی باتوں کو رکھو حق کو سمجھو حق کی نشر و شاعت کرو حق کا اعلان کرو حق والوں کا ساتھ دو اپنے اندر جرات پیدا کرو اور اس طریقے سجات پیدا کرو اور یہ لوگوں یہ لوگ تو چلاتے رہیں گے بھوکتے رہیں گے ہمیشہ سے بھوکتے اور بھوکتے رہیں گے لہذا ان کی طرف توجہ نہ دو وہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ ہماری حق کی آواز دبا دی جائے اور تو کتاب و سنت کی توحید کو دبا دیا جائے اور آواز روک دی جائے لہذا ان کے پیچھے زیادہ مت بھاگو مت پڑھو ان کے پیچھے کتاب و سنت پر توحید و سنت پر قائم ہو قائم رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے تمہارا تمہاری مدد کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ مملک سعودی عرب کی حفاظ فرمائے اور دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور جو مرت سعودی عرب کے حاسدین ہیں اور جو ماکرین ہیں سازش کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ تنہیں دنیا سے ان کو نیست و نابود کر دے یا تو انہیں ہدایت دے دے یا تو انہیں دنیا سے نیست و نابود کر دے اللہ البرامین تو مملک سعودی عرب کو اور مزید توفیق دے کہ دین اسلام کی خدمت کر سکیں اور اس طریقے سے یہ توحید و سنت کی آواز کو دنیا کے اندر اور تیزی کے ساتھ اور قوت کے ساتھ لوگوں کے اندر عام کر سکیں اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے واہردامہ الحمد الب اللہ بن محمد ولا علیہ و صحاب اجمین و جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ